welcome to lecture seven of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے انٹرسٹ کی بات کی simple interest compound interest discount کی ہم نے بات کی یہ بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس تھے اس کی ہم نے کئی ایکسرسائز کی just as a passing reference میں نے انیوٹی کی بات کی تھی تو اس لیکچر میں ایک ٹاپک جو ہماری انٹرسٹ کا ہے وہ ہے انیوٹی اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ایکسپنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں ہم نے شروع میں ایک ایگزامپل کی تھی ایک ورک شیٹ بھی بنائی تھی تو اس کو دوبارہ دیکھیں گے اور تیسری بات کہ لینئر ایکویشنز کیسے حل کی جاتی ہیں ان کی ایگزامپلس بھی ہم دیکھیں گے تو آئیے اب سلائڈس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک سب سے پہلا ٹاپک کون سا سب سے پہلے یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ماڈیول ٹو میں کون سے لیکچرس ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیکچر میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس کورس میں آٹھ ماڈیول ہیں جن میں سے پہلے چار ماڈیول ارتھمیٹک میتھمیٹیکل اور آخری چار ماڈیول اسٹیٹسٹکس میں ہیں تو یہ module two which relates to mathematics اس میں آپ نوٹ کریں کون سے لیکچرس ہیں ایکسپونینٹس اینڈ ریڈیکلس اور لینئر اکویشنس یہ لیکچر سیون میں ہے انویسٹمنٹس لیکچر ایٹ میں ان پہ تفصیل سے اسٹڈی کی جائے گی ایک اور ٹاپک جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے میٹریسز ان کی بڑی وائڈ اپلیکیشنس ہیں یہ کئی جگہ پہ آپ میٹریسز بھی دیکھیں گے تو یہ لیکچر نائن میں میٹریسز پہ باتیں ہوں گی پھر ایک detailed lecture ratios proportions index numbers پہ ہوگا یہ لیکچر ٹین ہے تو یہ ماڈیول میں جو لیکچر ہم کور کر رہے ہیں وہ ان ٹاپکس میں لیکچر سیون میں کیا ہم کر رہے ہیں کہ ایک تو review of lecture six brief سا ہم نے آلریڈی کر لیا then we are going to look at exponents and radicals simplify algebraic expressions کیسے ان کو کیا جاتا ہے solve linear equations in one variable ان کو کیسے کیا جاتا ہے rearrange formulas to solve for any of its contained variables یعنی وہ فارمولے وہ لینئر اکویشنس جن میں ویلوز دی گئی ہیں ان کو ہم کیسے ری ارینج کر کے تو کیسے ویریبلس کی ویلوز نکال سکتے ہیں آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں اس سلائڈ پہ انیوٹی کی بات ہو رہی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا انیوٹی کس کو کہتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے آپ ایک کار خریدنے جا رہے ہیں انسٹالمنٹ پہ ایک سرٹن پرنسپل اماؤنٹ ہے ایک خاص آپ نے پیمنٹ پر منتھ کرنی ہے کار ڈیلر آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرتا ہے اور ورک آؤٹ کرتا ہے کہ آپ کے لیے نیوٹی یعنی سیکوینس آف پیمنٹس اس کو کہتے ہیں کیا ہونی چاہیے انٹرسٹ ریٹس انہوں نے آلریڈی فکس کیے ہوئے ہیں چارجز ان کے فکسڈ ہیں تو یہ انیوٹی کی کیلکولیشنس بڑی امپورٹنٹ تو آئیے ہم اس کو دیکھیں کہ انیوٹی ہے کیا کیسے اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے یہ اگزامپل کے ساتھ اس کو آپ یہاں دیکھیں کہ ویلیو یا سلائڈ پہ شو کی جا رہی ہے فور تھاؤزینڈ کہ آپ نے ایک فریج خریدا ہے وہ چار ہزار کا چھوٹا فریج ہے اور آپ نے کہا کہ جی ڈاؤن پیمنٹ میں ون تھاؤزینڈ کر سکتا ہوں اور باقی اماؤنٹ میں ٹوینٹی انسٹالمنٹس میں each of two hundred rupees کر سکتا ہوں تو اب یہ انیوٹی یہ ہوئی کہ sequence of payments of equal interval of time کہ جس میں ہر مہینے آپ دو سو روپیہ دے رہے ہیں تو یہ انیوٹی کیلکولیشن اس کو کہیں گے time is called payment interval تو یہ انیوٹی کی آپ کہہ لیں کہ ایکسپلینیشن ہے آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں اب کچھ نوٹیشنز چونکہ کچھ فارمولے استعمال کیے جاتے ہیں ان کیلکولیشنز میں اس میں نوٹیشنز دیکھ لیجیے آر اسمال آر یا کیپٹل لیٹر میں R this is used for amount of annuity R کا استعمال اس کیس میں اماؤنٹ آف اینیوٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے N is number of payments I is interest rate per conversion period S is accumulated value and A is discounted اور present worth of an annuity تھوڑی سی ایکسپلینیشن یہاں بھی اگر آپ کے پاس سو روپے آئے اور آپ اس کو انویسٹ کرتے ہیں اور لیٹ سے ٹین پرسینٹ آپ کو ریٹرن ملتی ہے تو اس سو روپے کی ویلو آفٹر ون ایئر ایک سو دس روپئے ہو جائے گی اب کمپاؤنڈ انٹرسٹ پچھلے لیکچر میں آپ نے سیکھا تھا تو اٹ مینس کہ اب جو انٹرسٹ ہے نیکسٹ پیریڈ کا نیکسٹ ایئر تو وہ ٹین پرسینٹ ایک سو دس پہ اپلائی کرے گا سو اٹ مینس کے value of my investment after two years is one twenty one تو یہاں پہ ٹرم جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہے اکیومولیٹڈ ویلو اکیومولیشن جو ہوتی ہے اکیومولیٹنگ یعنی جمع کرنا اکیومولیٹ ہو کے value at end of the term اس کو اکومولیٹڈ ویلو کہتے ہیں یعنی ون ٹوینٹی ون اس ایگزامپل میں after two years is the accumulated value تو یہ تو تھا accumulated value one twenty one دو سال کے بعد آپ کی انویسٹمنٹ کی ویلو ہوئی اب آفٹر ٹو ایئرس جو ویلو ہے اس کو اگر آج دیکھتے ہیں تو آج اس کی ویلو تو ہنڈریڈ روپیز ہی ہے تو ان ادر ورڈس اگرچہ پہلے سال میں ویلو ون ہنڈریڈ ٹین ہوئی اور next year value one twenty one ہوئی تو اگر ہم ان کو ایڈ کریں اور آج کی ویلو میں اس کو دیکھیں تو that value is called discounted value اس کو دوبارہ میرا خیال ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوگی کہ اگر ہنڈریڈ روپیز ایک سال کے بعد ایک سو دس روپئے ہو جاتے ہیں اور ایک سو دس روپئے کو ہم کہیں گے اکومولیٹڈ ویلو ہے اور آج اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک سو دس روپے discounted value is one hundred یعنی ان ادر ورڈس کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ویلو بڑھ رہی ہے لیکن چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں یہ اگر چیزوں کی قیمتیں بھی ٹین پرسینٹ بڑھ گئیں تو اگرچہ آپ کے پاس ایک سو دس روپے آ گئے تو ان کی ریئل ویلو تو ہنڈریڈ روپیز ہی ہوئی تو یہ ایک کانسیپٹ ہے کیلکولیشنس میں جو بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز کو ہم یئر زیرو یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے اس میں ڈسکاؤنٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں اور یہ ڈسکاؤنٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ملٹیپلیکیشن فیکٹر ہے مثلاً میں ملٹیپلیکیشن فیکٹر ایئر ون میں ون پوائنٹ زیرو ون یعنی one plus interest rate divided by hundred تو one point ten plus hundred one point one ہوا تو اس ملٹیپلیکیشن فیکٹر کو ہم استعمال کریں گے اور ون ہنڈریڈ ٹین کو جب آپ ون پوائنٹ ون پہ ڈیوائڈ کریں گے یعنی ملٹیپلیکیشن فیکٹر کے ساتھ تو آپ کے پاس ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہنڈریڈ آ جائے گی اب یہی چیز آگے دیکھیے کہ اگر آپ ایئر ٹو میں جو ویلو ہے ون ٹوینٹی ون وہاں multiplication factor one point one پہلے سال کا تھا تو اس کو multiplied by one point one for the next year یہ ون پوائنٹ ٹو ون آ جائے گا تو ون ٹوینٹی ون ویلو کو جب ون پوائنٹ ٹو ون پہ ڈیوائڈ کیا جائے گا تو اس کا ڈسکاؤنٹڈ کیس بھی وہی بنتا ہے یعنی discounted value after year two is also one hundred تو یہ ساری جتنی بھی کیلکولیشن فائنینشیل انالیسز میں کی جاتی ہیں یہ ساری اس ٹائپ کی کیلکولیشنس ہوتی ہیں کہ جو فور کاسٹڈ ہیں ان کو ملٹیپلیکیشن فیکٹرز پہ ڈیوائڈ کر کے ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو انٹرسٹ ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی کہا جاتا ہے تو اس کی ویلیو جب یہ زیرو میں آپ دیکھیں گے تو وہ ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہوگی سو ان ادر ورڈس یہ جو فریج ہم انسٹالمنٹس پہ خریدنے جا رہے ہیں آج تو اس کی ویلیو فور تھاؤزینڈ ہے سو وچ مینس کے ڈسکاؤنٹڈ ویلوز فور تھاؤزینڈ جب آپ انٹرسٹ اس میں ایڈ کر کے وہ ساری value at end of the period اس ویلو کو دیکھیں گے اکومولیٹڈ اس کو اکومولیٹڈ ویلو ہم کہہ رہے ہیں تو اس ایکومولیٹڈ ویلو کی discounted value will be four thousand تو آئیے سلائڈ کو فردر دیکھیں اکومولیٹڈ ویلو کا فارمولا ذرا ملازہ کریں ایک طریقہ ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کا کہ ایکومولیٹڈ ویلو اس payment multiplied by the accumulation factor اب اکومولیشن فیکٹر جو یہاں پہ شو کیا جا رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے جب پیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہ ڈسکاؤنٹڈ ویلو ہمارے سامنے آ گئی تو یہ اوپر دو فارمولے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایس ایکل ٹو آر یہ پچھلی نوٹیشن ذرا دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ آر تھا انیوٹی یعنی amount of annuity N is number of payments I is interest S cumulated value ہے اور اے ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہے تو ادھر آر اینٹھی ہوئی اور آئی جو ہے یہاں پہ I is interest rate show کیا جا رہا ہے اور N is the period in years یا یا ان ان منتھس کوارٹرز یہ اٹ آل کہ آپ کون سا پیریڈ استعمال کر رہے ہیں تو پہلے فارمولے میں آپ نے یہ دیکھا کہ it's divided by the interest rate اور دوسرے میں آپ انیوٹی کو یعنی پیمنٹ کو اس ڈسکاؤنٹ فیکٹر کے ساتھ ملٹی پلائی کر کے تو اکیمولیٹڈ ویلو نکال رہے ہیں ایکومولیشن فیکٹر کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ اے ایف میں نے ود ان بریکٹ لکھا کہ interest rate I is four point two five percent اور پیریڈ از ایٹین یہاں پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ ویدر اٹس ون منتھ اور کوارٹر یہ کوارٹر ویسے لگ رہا ہے چونکہ یہ four point two five percent تقریباً اٹ مینس کے سال میں سیونٹین پرسینٹ انٹرسٹ بن جائے گا تو اس کو آپ دیکھیں کہ accumulation factor one plus interest rate یعنی zero point zero four two five raise to the power eighteen یعنی یہ کیسے ہوا کہ ون پلس یہ جو four point two five percent تھا اس کو ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کیا گیا تو یہ وہ فیکٹر نکل آیا اس ملٹیپلیکیشن فیکٹر کو آپ raise to the power eighteen جب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کمپاؤنڈیڈ ویلو نکال رہے ہیں اس ملٹیپلیکیشن فیکٹر کی کہ at the end of the period وہ کیا ہوگی اور اس کو پھر آپ ون کے ساتھ اس میں سے ون کو سبٹریکٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے یہ ایکچوئل ویلو جو ہے twenty six point two four آ رہی ہے اب یہاں سوچنے والی بات ہے کہ یہ مائنس ون سے کیوں کیا جا رہا ہے یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ بیسکلی ویلیو نکالنے کے لیے اگر ہنڈریڈ ویلیو ہے تو ہم ایک طریقہ استعمال کر رہے ہیں کیلکولیشن کا کہ اگلے سال کیا ویلیو ہوگی کہ اگلے سال ہم نے ملٹیپلیکیشن فیکٹر استعمال کیا اور وہ جو پچھلی اگزامپل تھی ٹین پرسینٹ والی کے ون پوائنٹ ون تو اس کو جب ملٹی پلائی کر رہے ہیں ہنڈریڈ سے تو جب آپ ون ہنڈریڈ ٹین آ رہا ہے تو اب اصل میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر میں ون تو ویسے ایڈ ہو گیا جو اصل ایڈیشن تھی وہ تو زیرو پوائنٹ ون تھی تو اس کامن فیکٹر کو چونکہ ہم نے نکالنا ہے تاکہ ہم صرف جو ایڈیشن ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا بنتا ہے تو فیکٹر کو ون پوائنٹ ون میں سے اگر آپ ون کو نکال دیں گے تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس صرف ایکچول جو ویلو ہے وہ آ جائے گی یعنی ایکچول ایڈیشن تو اس وجہ سے جہاں بھی یہ فارمولا اس ٹائپ کا آپ دیکھیں اس میں یہ مائنس ون آپ کو نظر آئے تو ریمبر کہ یہ وہ اوریجنل جو ویلیو تھی یہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر کو تو صرف ایک کیلکولیشن کے لیے یوز کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو مائنس کیا جا رہا ہے تو آئیے سلائیڈ کی طرف چلیں کہ یہاں پہ اکومولیشن فیکٹر اب twenty six point two four percent ہو گیا اب انیوٹی ٹین تھاؤزینڈ یہاں پہ بن رہی ہے تو اکیومولیٹڈ ویلیو آپ دیکھیں کہ ٹین تھاؤزینڈ آپ انسٹالمنٹ یہ دے رہے ہیں دس ہزار تو اس کو وہ فیکٹر آپ کے پاس آ گیا کہ 26.24 سکس پوائنٹ ٹو فور کا فیکٹر آ گیا اور جواب 260,240 two sixty thousand two hundred forty ہوا یہ بڑی دلچسپ ایگزامپل ہے چھوٹی سی اور یہاں سے ایک پوائنٹ نکلتا ہے کہ یہ 26.24 six point two four value اس کو ذرا کمپیئر کریں کہ یہ پیریڈ جو تھا اس پیریڈ کے حساب سے یعنی آپ نے تو ویلو آپ کی normal value without this interest تو ہونی چاہیے تھی ایٹین انٹو ٹین تھاؤزینڈ تو اب جواب نکل رہا ہے ten thousand into twenty six point two four یعنی فیکٹر ایٹین کی بجائے twenty six point two four بن گیا تو اس وجہ یہ کہ یہ وہ انٹرسٹ کی وجہ ہے تو اس طرح سے accumulated value annuity multiplied by accumulation factor نکال سکتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ چلیں ڈسکاؤنٹیڈ ویلو یہ میں بیسک کانسیپٹ آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ value of all payment at the beginning of term of annuity اور یہ برابر ہے پیمنٹ یعنی وہی وہ جو انیوٹی والی پیمنٹ ہے اور انٹو ڈسکاؤنٹ فیکٹر اب ڈسکاؤنٹ فیکٹر دیکھیں اس کا فارمولا کہ one minus one by one plus I raise to the power N اور پھر اس کو اس ساری ٹرم کو آئی پہ ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے تو یہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر آپ کے پاس نکل آیا جو اس کیس میں six point five nine five بنتا ہے تو اس کو جب پیمنٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ فگر آپ کے پاس ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہو جائے گی اس سلائیڈ پہ صرف ڈسکاؤنٹ فیکٹر کی کیلکولیشن کی جا رہی ہے اب بریف ریویو کے دو فیکٹر ہم نے اسٹڈی کیے ایک تھا اکومولیٹڈ ویلو کو نکالنے کے لیے اکومولیٹنگ فیکٹر یا اکومولیٹڈ فیکٹر تو وہ جو end of the period value نکلتی ہے انیوٹی کو جب اسٹے ملٹی پلائی آپ کریں گے تو وہ اکومولیٹڈ ویلو نکل آئے گی اب اگر ڈسکاؤنٹ فیکٹر آپ نکال لیں تو اس کو انیوٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو اس سے آپ کی ڈسکاؤنٹڈ ویلو نکل آئے گی کہ آج کے روپے میں یہ جتنی پیمنٹس بھی کی جائیں گی یہ کتنی ٹوٹلی ہوں گی اب یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر کی کیلکولیشن کی کیوں جا رہی ہے یہ ڈسکاؤنٹڈ ویلو کی کیا ضرورت ہے تو اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز بیچی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے پتا لگے کہ میری اصل رقم میں سے جو ایکچوئل پیمنٹ ہے وہ کیا بنے گی مجھے کیا انٹرسٹ کتنا آئے گا کتنے میرے ایکسپینسیز کور ہو رہے ہیں تو ہر سیلر انسٹالمنٹ کی جب کیلکولیشنز کرتا ہے تو اکومولیٹڈ ویلیو کو دیکھتا ہے اسپیشلی جو بائر ہے وہ اس میں بڑا انٹرسٹڈ ہے کہ at end of the day total میں کتنے پیسے دوں گا مثلا گاڑی کی قیمت ہے پانچ لاکھ روپیہ لیزنگ پہ خرید لی پانچ سال میں پے کیا اور پتا لگا کہ ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے وہ ساڑھے سات لاکھ پے ہوئی ہے تو اب obviously this is not just the original price اس میں وہ انٹرسٹ بھی شامل ہے اس میں دوسرے چارجز شامل ہیں تو یہ کیلکولیشنیں اس لیے کی جاتی ہیں at end of the period تاکہ آپ کو نظر آئے کہ ٹوٹل آپ کے پاس یہ کاسٹ ہوگی as a buyer you are interested as a seller the company is interested to know how much money they actually earned تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں ایکومولیٹڈ ویلو کی ہے چھوٹی سی کہ یہاں پہ وہ 5.5% point five percent apply period جو انٹرسٹ یہاں ہم اپلائی کر رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ مے بی یہ سکس منتھلی پیریڈس ہیں تو ارسپیکٹو کہ کون سا پیریڈ ہے یہ raise to the power eight اس کو پھر انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ڈیوائڈ کیا گیا اور وہاں سے وہ فیکٹر نکل رہا ہے الیون پوائنٹ نائن فائیو اس کو ٹو تھاؤزینڈ سے جب آپ ملٹی پلائی کر رہے ہیں تو یہ value twenty three thousand nine hundred point seventy seven نکل رہی ہے اب آئیے کچھ اگلا کام اس سلائڈ پہ آئیے اس سلائڈ پہ الجبریک آپریشنس کی بات ہو رہی ہے ایک ایکویشن دکھائی جا رہی ہے x bracket two x raise to the power two minus three x minus one اب الجبریک ایکسپریشنس میں مختلف کمبینیشنز آف نمبرس اور ویریبلس ہوتے ہیں کچھ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں مثلا ایڈیشن اور سبٹریکشن سائنس ہیں اس ایکویشن میں دیکھیے کہ یہاں پہ صرف سبٹریکشن سائن استعمال کیا گیا two x raise to the power two minus three x minus one یعنی دو جگہ پہ سبٹریکشن کا سائن استعمال ہو رہا ہے اگلی سلائڈ پہ آئیے آپریشنس ڈفرینٹ ٹائپس کے ہیں ایک آپریشن ہے جس کو مونومیل آپریشن کہتے ہیں یعنی مونو سے ورڈ مونو سے منومیل آپریشن یعنی جس میں صرف ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے اس کی اگزامپل یا three x raise to the power two ہے ایک دوسری ٹرم ہے بائی نومیل بائی یعنی دو کو کہتے ہیں ٹو ٹرمس اور یہاں پہ اس کی ایگزامپل آپ دیکھیں کہ 3x x raise to the power two plus x y binomial term ہوئی ایک ہے ٹرائی نومیل ٹرائی کہتے ہیں تین کو جہاں پہ تھری ٹرمس ہیں اور اس کی ایگزامپل ملازہ کیجیے three x raise to two plus x y minus six y raise to the power two اور ایک چوتھی ٹرم ہے جس کو پالی نومیل کہتے ہیں پولی نومیل کا مطلب ہے پولی مینی کو کہتے ہیں یعنی اگر سنگل ہے تو مونومیل اگر دو ہے تو بائنومیل اگر تین ہے تو ٹرائنومیل اس کے بعد پھر جنرلائز کر دیا گیا کہ جتنی مرضی ٹرمز ہوں ان کو آپ کمبائن کر لیں وہ پالینومیل اس کو ہم کہیں گے کچھ اور ٹرمز بھی ہیں اس میں مثلا ملٹیپلیکیشن میں فیکٹرس یہاں دیکھیے کہ ایکس وائی لکھا ہوا ہے x y equal to x multiplication sign اور پھر وائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ الجبرے کی اکویشن لکھیں گے تو اس میں دو لیٹرز اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے لکھا نہیں جا رہا x y is equal to x multiplied by y تو ان ادر ورڈس اسیوم کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں and they are multiplied by each other ایک اور جو سملر ٹرم ہے کہ آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں یہ اس کی ایگزامپل دیکھیں ڈویژن والی کہ ڈویژن سائن یہاں پہ thirty six x raise to the power two y اور پھر اس کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے sixty x y raise to the power two تو ایک طرف تو لکھا جا رہا تھا اس طرح کے ملٹیپلیکیشن از انڈرسٹڈ لیکن جب آپ ڈویژن کی بات کریں گے تو اس میں you have to show the division وہ آپ کو سائن استعمال کرنا پڑے گا آئیے اور ٹرم دیکھتے ہیں فیکٹر دو ٹائپس کے فیکٹرس ہیں پہلے اس ٹرم کو دیکھ لیں تھری ایکس اسکوئر اس کا ایک حصہ ہے تھری اور دوسرا ایکس اسکوئر تو اس میں تھری کو نومیریکل کوفیشنٹ کہا جائے گا اور ایکس اسکوئر کو لٹرل کوفیشنٹ کہا جائے گا تھری ایز نومیریکل اور ایکسکوئر ایز لٹرل کو اور یہ تھری اسکوئر ٹرم کو فیکٹر کہیں گے آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اب یہاں پہ ٹرمس ایک جگہ پہ سمرائز کر دی گئی ہیں کہ مونومیل ایکسپلین کیا گیا one binomial two trinomial three اور پولینومیل اگر تین سے زیادہ ٹرمز ہیں تو ان کو پولینومیل کہیں گے پھر فیکٹرز میں دو فیکٹر ہوئے نومیریکل کوفیشنٹ اور لیٹرل کوفیشنٹ تو ان کے کمبینیشن سے مختلف الجبرائک ایکسپریشنز بنائے جاتے ہیں آئیے آگے چلیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھیے ایگزامپل دی گئی ہے 36 six x square y divided by sixty x y square تو اس میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں کہ ہم فیکٹرز کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں اس میں پہلا اسٹیپ یہ ہے identify factors in the numerator and denominator وہ کامن فیکٹرز کو اسٹیپ ون میں ڈھونڈنا ہے دوسرا اسٹیپ کیا ہے cancel factor numerator and denominator تو اس ٹرم کو دیکھیے thirty six x square y کا آپ نے بریک ڈاؤن کیا تو بریک ڈاؤن کیا ہوا کہ تھری انٹو ٹویلو آپ نے اس کو لکھا اور تھری انٹو ٹویلو اس لیے لکھا کہ اگر نیچے آپ دیکھیں تو سکسٹی کی فگر ہے سو اٹ مینس کہ ایک کامن فیکٹر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے ٹویلو یعنی ٹویلو سے اگر تھری کو ملٹی پلائی کریں تھرٹی سکس اور ٹویلو کو فائیو سے ملٹی پلائی کریں تو سکسٹی یعنی کامن فیکٹر آئیڈینٹیفائی ہم نے کیا کہ نیومریٹر اور ڈینومینیٹر دونوں میں یہ twelve is the common factor پھر آپ نے اس کو اوپن کیا ایکس اسکوئر کو لکھا ایز ایکس ایکس یعنی ود ان بریکٹ جب دو ایکس لکھے جا رہے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ پروڈکٹ آف ٹو ایکسز ہے اور in other words x square ہے نیچلی ٹرم آپ دیکھیے ڈینامینیٹر تو اس میں ایکس پھر وائی اسکوئر تھا تو ہم نے کھول کے لکھا ایکس وائی انٹو وائی تو اب آپ کے پاس آئیڈینٹیفکیشن آف فیکٹرز تو ہو گئی تو اسٹیپ ٹو پہ آئیے کینسل کیجیے ان فیکٹرز کو جو کامن ہیں تو پہلے تو آپ نے ٹویلو کو کینسل کیا دونوں جگہ پہ ٹویلو دیا ہوا ہے پھر نیکسٹ ایکس کو ایکس کے ساتھ کینسل کیا پھر اس کے بعد فردر ایکس چونکہ کوئی نہیں وائی البتہ نظر آ رہا ہے کہ وائی نیومریٹر میں بھی ہے اور ڈینومینیٹر میں بھی ہے تو اس کو آپ نے کینسل کیا تو آپ کے پاس جو ٹرم باقی اب رہ گئی وہ three x divided by five y اب اگلی سلائڈ پہ آتے ہیں اب ڈوین یہاں پہ دکھائی جا رہی ہے ایک ایگزامپل کہ ڈوین آپ مونومیل کے ساتھ کر رہے ہیں یہاں پہ منومیل کیا ہے ایٹ اے اور اس میں بھی اسی طرح سے اسٹیپس ہیں کہ پہلے آپ ڈیوائڈ کریں divide each term in the numerator by the denominator پہلے یہ کرنا ہے پہلے اسٹیپ میں دوسرے اسٹیپ میں cancel in the numerator and denominator تو let's look at this expression forty eight a minus thirty two a divided by eight a تو پہلا ہمارا اسٹیپ تھا کہ ہم نے ڈیوائڈ کرنا تھا منومیل ایٹ اے ہے تو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں فورٹی ایٹ اے اسکوائر کو پہلے آپ نے ڈیوائڈ کیا ایٹ اے سے پھر آپ نے مائنس سائن لکھا پھر 32 اے بی کو 8 اے سے آپ نے ڈیوائڈ کیا پھر ایکول سائن اس کو پھر آپ نے ایکسپینڈ کیا جو پچھلے پچھلی سلائڈ پہ آپ نے دیکھا کہ اے اسکوئر کو لکھا جا رہا ہے 48 ایٹ اے انٹو اے اور اس کے بعد نیچے آ گیا eight a minus thirty two a b divided by a تو یہ اس شکل میں اب یہ فگرز آ گئیں یہ ایکسپریشن آ گیا کہ آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں مثلا پہلی فگر جو ہے forty eight a into a divided by eight a تو آبویسلی فورٹی ایٹ اور اے میں کامن فیکٹر ایٹ ہے تو اس کو ہم ایٹ بائی سکس لکھ سکتے ہیں اور ایٹ کے ساتھ ایٹ کینسل ہو جائے گا اور next a will be cancel by a تو آپ کے پاس پہلی ٹرم جو ہے سکس اے رہ جائے گی دوسری ٹرم آپ دیکھیے تھرٹی ٹو اے بی ہے تو اس کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں ایٹ اے پہ تھرٹی ٹو اور ایٹ میں common factor eight thirty two کو آپ لکھیں گے four into eight eight eight کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اے اے کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا فور بی تو اس طرح سے یہ آپ نے الجبرے کا ایکسپریشن سمپلیفائی کر لیا اگلی سلائڈ پہ چلیں ملٹی پلائنگ پولینومیلس تو اس کو کیسے کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ آپ کا ایکسپریشن ہے مائنس ایکس پھر ود ان بریکٹس اور فرسٹ ٹرم ہے ٹو ایکس اسکوئر یعنی فیکٹر پہلا جو ہے ٹو ایکس اسکوئر ہے minus three x minus one اب اس کو ہم کیسے ملٹیپلائی کریں گے کہ اس کو ہم ایکس کو پہلی ٹرم کے ساتھ ود ان بریکٹ ہم لکھ رہے ہیں minus x with in brackets پھر two x square with in brackets please note کہ یہ مائنس ایکس جب مائنس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو پلس ہو جائے گا ملٹیپلیکیشن جب آپ کر رہے ہیں minus into minus is plus تو اس کو آپ جس طرح سے یہاں لکھا گیا ہے کہ پلس پہلے لکھ کے پھر مائنس ایکس کو ود ان بریکٹس لکھا پھر مائنس تھری ایکس کو ود ان بریکٹس لکھا اور پلس سائن پھر آپ شو کر رہے ہیں اور پھر آپ مائنس ایکس کو ون کے ساتھ مائنس ون کے ساتھ ملٹی پلائی کر رہے ہیں تو ایک طریقہ ہے کہ جس میں پہلے آپ سائن پلس لکھتے ہیں ایکچوئل فیکٹر کو ایز اٹ از لے لیا جاتا ہے اس کے سائن کے ساتھ پھر بعد میں اس کو ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے تو اس میں یعنی پروڈکٹ جو نکلتا ہے وہ آبیسلی جہاں مائنس دو آ جائیں گے تو وہ پلس ہو جائیں گے اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایریا وہ ہے ایکسپوننٹس کا اگلی سلائڈ جو آپ کے سامنے اب نظر آ رہی ہے اس میں ایکسپوننٹس کے رولز ایکسپلین کیے گئے ہیں کہ ایکسپوننٹس کیسے کیے جاتے ہیں اس کی ڈفرینٹ اگزامپلس یہاں شو ہو رہی ہیں اور چونکہ آپ نے ایکسپوننٹس کی کیلکولیشنس خاص طور پہ انیوٹی میں آپ نے یہ کافی استعمال کرنا ہے ایکسپوننٹ کو تو اس سلائیڈ کو ملاحظہ کیجیے اس میں چار ایگزامپلس ہیں پہلی اگزامپل ہے تھری ریز ٹو فور اس کے بعد ہے three raise to two into three raise to three پھر اگلی اگزامپل ہے one plus i raise to twenty divided by one plus i raise to eight پھر چوتھی ایگزامپل ہے three raise to two with in brackets raise to four تو رول کیا ہوا کہ پہلے کیس میں آئیے تھری ریز ٹو فور والی جو فگر ہے اس میں بیس ہے تھری اور exponent three raise to four آپ کر رہے ہیں اور اس کو لکھا جا رہا ہے کہ تھری ریز ٹو فور کا مطلب ہے کہ تھری کو فور ٹائمس آپ ملٹی اگر کر دیں تھری یعنی پاور یا ایکسپوننٹ کا یہ مطلب ہوا کہ اس فگر کو آپ اتنی بار لکھ لیں مثلا تھری ریز ٹو فائیو اگر ہوتا تو ہم پانچ بار تھری کو ملٹیپلائی کرتے تو جتنی باری جتنی بار ایک فگر ایکسپوننٹ کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہی ہے تو اتنے ٹائمز آپ نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ سوال جو تھا تھری ریز ٹو فور یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے اس طرح سے لکھ کے three into three into three تو یہ بڑی آسانی سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ nine into nine that's eighty one تو that's one way of solving problems with exponents اب کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس ٹائپ کی کیلکولیشنس ہوں گی کہ three raise to two raise to three تو اس کو سمپلیفائی کیا جائے گا تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بیس تو ایک ہی ہے تھری تو جو پاورس ہیں ان کو ایڈ کر دیا جاتا ہے یعنی یہاں پہ ایکسپوننٹ کیا ہے پہلے کا ٹو اور دوسرے کا تھری جب ان دونوں کو ایڈ کریں گے ٹو پلس تھری تو یہ فائیو ہو جائے گا سو اٹ مینس کے three raise to five simplify کر کے ہم نے سائن پھر تھری ریز ٹو فائیو اور اس کو جب ہم نے حل کیا تو ٹو فورٹی تھری ویلو آ گئی تو یہاں پہ یہ رول نکلا کہ جب آپ اس ٹائپ کے ایکسپوننٹس اس قسم کے فیکٹرز آپ کو نظر آئیں تو آپ ان کے جو ایکسپوننٹس ہیں ان کو ایڈ کر لیں جہاں ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے اب اگلی جو ایگزامپل ہے one plus i raise to twenty divided by one plus i raise to eight اس میں رول یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ایکسپوننٹس ہیں جو نیومریٹر میں ایکسپوننٹ ہے مثلا ٹوینٹی اور ڈینامینیٹر میں ایکسپوننٹ ہے ایٹ تو ان دونوں کو سبٹریکٹ کیا جاتا ہے یعنی twenty minus eight it means کہ آپ کے پاس ٹویلو ویلو آ گئی تو اب یہ کنورٹ ہو کے یہ expression one plus i raise to twelve ہو گیا تو یہ تھرڈ رول آف ایکسپنٹ اب فردر آئیے کہ ود ان بریکٹس آپ نے لکھا ہوا ہے تھری ریز ٹو ٹو اور بریکٹ سے باہر آپ کر رہے ہیں ریز ٹو فور یعنی کیا مطلب ہوا کہ تھری ریز ٹو ٹو کی جو ویلو ہے اس کی پاور آف فور آپ نے کیلکولیٹ کرنی تو ایک تو طریقہ اوبیسلی یہ ہے کہ آپ تھری ریز ٹو ٹو کریں دیٹ از نائن پھر نائن ریز ٹو فور کی کیلکولیشن کریں دوسرا طریقہ یہ ہے جو بہتر طریقہ ہے کہ آپ اس کے ایکسپوننٹ کا ریزلٹنگ جو ایکسپوننٹ نکل رہا ہے اس کو پہلے نکال لیں یہاں پہ ملٹی پلائی کیا جاتا ہے کہ مثلا ٹو از دی ایکسپوننٹ اور بریکٹ سے باہر ہے فور تو ٹو انٹو فور ایٹ ہوگا تو وچ مینس کے سمپلیفائڈ ایکسپریشن جو ہے وہ تھری ریز ٹو ایٹ اور اس کی ویلو جب آپ نکالیں گے تو یہ سکس فائیو سکس ون آ جائے گی تو let me now summarize یہ جو ایکسپوننٹس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کرتے ہیں اب جو ہم نے سلائڈ پہ دیکھا رول آف ایکسپنٹس یہ بڑا امپورٹینٹ رولس ہیں کئی جگہ آپ ان کو استعمال کریں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں فوراً پتہ لگ جائے کہ سمپلیفائی کیسے کرنا ہے تو پہلا رول تو یہ تھا کہ تھری ریز ٹو دا پار فور اگر ایگزامپل ہے تو اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں three multiplied by three multiplied by three multiplied by three یعنی جتنے ایکسپوننٹ کی جو ویلیو ہے اتنے ٹائمز اس فگر کو آپ لکھ لیں مثلا ایکس ریز ٹو دا پار فائیو اگر ہے تو x multiplied by x by x by x by x five times x کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ ایک سمپلیفائڈ ایکسپریشن آ جائے گا اس کے بعد ایگزامپل تھی دوسرا رول تھا کہ دو فگرس ہیں بیس ایک ہی ہے تھری ریز ٹو دا پار مثلاً فائیو ہے اور دوسرا ہے تھری ریز ٹو دا پار فائیو اگین تو ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا جو ایکسپونینٹس ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے یعنی فائیو پلس فائیو ٹین تو آپ اس کو ری رائٹ کریں گے three raise to the power ten اب ایک اور ایگزامپل ہے تیسرا رول ڈویژن والا کہ three raise to the power twenty divided by three raise to the power fifteen اب بیس ایک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو نیومریٹر میں ویلو ہے 3 ریز ٹو دا پار ٹوینٹی اس کا ایکسپوننٹ ہے 20 اس کو 15 میں سے نکالیں تو 5 رہ گیا تو اٹ مینس کہ ہم نے سمپلیفائی کر کے 3 ریز ٹو دا پار 5 کر لیا اب چوتھا رول کہ 3 ریز ٹو دا پار 5 ود ان بریکٹ لکھا ہوا ہے ریز ٹو دا پار سو اٹ مینس کہ یا تو آپ اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ تھری ریز ٹو دا پار فائیو کو پہلے سالو کر لیں اور پھر ریز ٹو دا پار فائیو اس کو ری رائٹ کریں دوسرا جو سمپل طریقہ ہے کہ جو ایکسپوننٹس ہیں ان کو آپس میں ملٹی پلائی کریں یعنی تھری raise to the power five with in bracket raise to the power five کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایکسپونینٹس کو ملٹیپلائی کرنا ہے یعنی five into five is twenty five تو سمپلیفائڈ ایکسپریشن اس کیس میں three raise to the power twenty five ہو گیا تو یہ چار بڑے important methods of dealing with exponents اب آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایگزامپل اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ فگر ہے three x raise to the power six y raise to the power three divided by x raise to two and z raise to three تو اس میں آپ کیا کر رہے ہیں اسٹیپ ون کہ simplify inside the brackets first اس کو آپ پہلے سمپلیفائی کریں تو وہ سمپلیفائی آپ کیسے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو جو کامن فیکٹرس ہیں ان کو پہلے حل کر لیں مثلاً three x raise to the power six اور پھر تھا ایکس ریز ٹو دا پار ٹو اور ادھر وائی ریز ٹو دا پار تھری تھا تو ہم نے ایکس ریز ٹو دا پار ٹو کو سالو کیا اور ہمارے پاس اوپر three x raise to the power four آ گیا اب اس کو آپ فردر جب سمپلیفائی کریں گے بریکٹ کو جب آپ کھولیں گے تو اس ایکسپوننٹ کو جو ریز ٹو دا پار ٹو تھا اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ملٹی پلائی کریں گے تو یہ طریقہ ہوا یہ رول فور اور رول ٹو اور تھری کی اپلیکیشن آپ نے دیکھی اب آئیے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ سلائیڈ پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہمارا ایک نیا کانسیپٹ شروع ہو رہا ہے لینئر اکویشن اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا پہلے لیکچر میں میں نے کافی تفصیل سے ایکسپلین کیا تھا کہ ہم ڈفرنٹ ٹائپس کے جب ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ان کو جب سمرائز کرنے لگیں تو وہ ایک لینئر اکویشن بن جاتی ہے جب لینئر اکویشنس کے طور پہ ایکسپریشنس لکھ لیے جائیں تو ان میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایک ایکسپریشن میں تین ویریبلس ہیں اور دو ویریبل نون ہیں تو تیسرا expression by rearranging the terms in the expression اس کو سالو کیا جا سکتا ہے تو لینئر اکویشن ہمارے لیے چونکہ بڑا امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے اور اس سے ہم نے ڈسیزن میکنگ میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی تھی کہ مختلف جو مارکیٹس میں ہم جا رہے ہیں مختلف پروڈکٹس ہیں مختلف ان کی سیلس پرائسز ہیں ہم نے اپنی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی ہیں تو وہ لینئر پروگرامنگ کو یوز کر کے ڈیولپ ہوتی ہیں لینئر اکویشنس کا ان میں استعمال ہوتا ہے تو اس لیے ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لینئر اکویشن کو سمجھیں اور یہ کیسے ری ارینج کیا جاتا ہے اس لیکچر میں صرف انٹروڈکٹری مٹیریل میں آپ کو دکھا رہا ہوں صرف لینئر اکویشن کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے چھوٹی سی اگزامپل کی جا رہی ہے اور بعد میں ایک علیحدہ لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم لینئر اکویشنس کو حل کریں گے تو آئیے اس سلائڈ پہ ہم دیکھیں کہ لینئر اکویشن کا انٹروڈکشن کیسے دیا گیا اس میں آپ نوٹ کریں کہ لیفٹ سائڈ پہ اکویشن میں اکوالٹی کا کانسیپٹ یہاں دکھایا گیا کہ ایک اکویشن آپ لکھ رہے ہیں تو اس کی لیفٹ سائڈ پہ ایک ایکسپریشن ہے یہ ایک ہاتھ میں آن دا لیفٹ سائڈ دکھایا ہوا ہے اے پلس نائن اور دوسری سائڈ پہ دوسرے ہاتھ میں دکھایا گیا ون تھرٹی سیون اور درمیان میں لکھا ہوا ہے کہ is equal to question mark یعنی کیا مطلب ہوا کہ اس سمپل سی اکویشن میں اے کی ویلیو کیا ہے یعنی A plus nine is equal to one thirty seven تو اب اے کی ویلیو کیسے نکالی جائے گی تو ایک سمپل آپریشن ہے کہ جس میں آپ ٹرمز کو ری ارینج کر رہے ہیں یعنی آپ کیا کر رہے ہیں کہ نائن کو on the right side of the equal sign لے جا رہے ہیں یعنی ری ارینج کیا کہ A plus nine equal to one thirty seven کو ری رائٹ کیا A is equal to one thirty seven minus nine تو اس سے ہمارے پاس جواب آ گیا کہ A is equal to one twenty eight تو یہ پہلی ایک چھوٹی سی لینئر اکویشن کی ایگزامپل ہے اگلی سلائڈ پہ چلیں ایک اور اگزامپل یہاں پہ دکھائی جا رہی ہے اور وہ ایگزامپل کیا ہے کہ X is equal to three forty one point two five plus zero point zero two five X تو اس میں سوال یہ ہے کہ ایکس کی ویلیو کیا ہے اب یہاں پہ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ بڑی عجیب سی اکویشن ہے اس کی کیا ضرورت ہے تو اس پہ ایک چھوٹی سی آبزرویشن کہ یہ جو لینئر اکویشنس ہیں اصل میں پرابلمس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے پرابلمس کو الجبرا اکویشنس کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور جہاں پہ ایک ویلیو چینج ہو رہی ہو تو اس کو ہم ایک ویریبل کے نام سے ڈیفائن کر دیتے ہیں مثلا ویریبل ایکس اور بیسڈ آن سرٹن ایکسپیرئنس مثلا یہ جو اکویشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک اسٹریٹ لائن کی اکویشن ہے جب آپ جیومیٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اسٹریٹ لائن کی equation A plus B X type کی ہوتی ہے جہاں پہ اے اور بی نومیریکل ویلیوز ہیں تو اس ایکویشن میں یہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے تو اب یہاں پہ نومیریکل ویلیوز دی ہوئی ہیں لیکن ایکس کی ویلیو نہیں دی ہوئی تو اس میں اٹ مینس کہ یہ ایک اسپیسیفک سچویشن تھی جہاں پہ یہ ویلیوز ڈیفائن ہو گئیں ورنہ یہ اے پلس بی ایکس تھا originally but we define the value of A then we define the of B actual ڈیٹے سے آپ نے ڈرائیو کیا اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ایکس کی لگے کیا ہے تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں کہ اس کو ہم نے پہلا جو اسٹیپ ہے کلیکٹ لائک ٹرمس لائک کا کیا مطلب ہے کہ ایک قسم کی جو ٹرمس ہیں ان کو پہلے آپ ایک جگہ پہ لے کے آئیے اب لائک یہاں پہ ٹرمز کیا ہے کہ ایک لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ایکس اور رائٹ right سائڈ پہ ایک پہلی ٹرم ہے 341.25 تو یہ تو اس میں تو ایکس نظر نہیں آ رہا no X so it means کہ ایکس اور 341.25 یہ ایک جیسی ٹرمز نہیں ہیں so we'll ignore this term اگلی ٹرم جو ہے 0.025x ایکس اس میں ایکس ہے تو اس کو ہم we will take it to the left side of the equal sign تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اب ہمارے پاس اکویشن آ گئی ایکس مائنس جب لیفٹ سائڈ پہ لے جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ سائن چینج ہو جانا ہے یعنی اگر یہ یہاں پہ پلس لکھا ہوا ہے 0.025 point zero two five plus zero point zero two five X تو اس کو لے جا رہے ہیں تو یہ یہاں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے X minus zero point zero two five X اب اگر یہ سائن اوریجنل اکویشن میں مائنس ہوتا مثلا 341.25 مائنس 0.025x تو اس کو ری رائٹ کرتے ہیں تو x پلس 0.025x ہوتا تو ہمارے اس کیس میں x minus 0.025x equal to 341.25 تو x میں سے جب آپ نے یہ 0.025x کو مائنس کیا سبٹریکٹ کیا تو آپ کے پاس آ گیا zero point nine seven five X equal to three forty one point two five تو یہ پہلا جو اسٹیپ تھا نا کلیکٹ لائک ٹرمس اس کو آپ نے کر لیا اب دوسرا اسٹیپ ہے کہ divide both sides by zero point nine seven five X چونکہ ایکس کی ویلو ہمیں چاہیے تو ایکس کے ساتھ جو فیکٹر کوفیشنٹ نومیریکل کوفیشنٹ نظر آ رہا ہے zero point nine seven five اس کو آپ دوسری سائڈ پہ لے کے جائیں گے جب آپ دوسری سائڈ پہ لے کے جائیں گے تو وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا 341.25 ڈیوائڈیڈ بائی 0.975 تو اس سے ہمارا آنسر جو ہے x is equal to three وہ نکل آیا اس طرح سے آپ نے لینئر اکویشن کو سالو کرنے کا طریقہ سمجھا ایک سمپل لینئر اکویشن کس طرح سے سالو کی جاتی ہے اس کے دو اسٹیپس کیسے کیے جاتے ہیں لائک like ٹرمس کو کس طرح سے ری ارینج کیا جاتا ہے اور فائنل آنسر کیسے نکالا جاتا ہے تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی آج کا لیکچر بھی بڑا بھرپور رہا کئی باتیں ہم نے سیکھی اگلے لیکچر میں اور انٹرسٹنگ میتھمیٹیکل کانسیپٹس پہ بات ہوگی آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ